اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا اللہ اس نیک ایک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس نیک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے محض یا اللہ یا اللہ آپ کی محبت میں آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑا دور دراز سفر کر کے جمع ہوئے ہیں یا اللہ ان کی پرخلوص محبت کی اپنی شاعن شان بہترین جزا نصیب فرما یا اللہ ان کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما یا اللہ ان کے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بہن بھائیوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ سب کو اپنی رضا اور خوشوئی سے مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت نسی نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ یا اللہ یہاں ہمارے قابرین حضرات تشریف فرما ہیں یا اللہ یا اللہ ان کی پرخلوص محبت کی شفت کی بہترین جزا نصیب فرما ان کے سائے شفت میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہمارے قابرین حضرات نے یا اللہ جو بھی یا اللہ بعض فرمایا یا اللہ یا اللہ بہت نیک باتیں شاہ فرمائی یا اللہ سب کی یا اللہ ان مبارک باتوں کو اپنے پلے باندھنے کی توفیق نصیب فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہر قسم کے شروع و فتن سے معفو فرما یا اللہ یہ فتنہ قادیانیت سے حفاظ فرما یا اللہ آپ کے دین کی سربرندی کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما یا اللہ آپ کے پیارے حبیث صلی اللہ وسلم کے ناموس آپ کے عقیدہ ختم نبوع کے سلسلے میں جتنے بھی ہمارے اکابرین یا اللہ یا اللہ یا اللہ جہاں بھی ہمارے یا اللہ بھائی کوشش کر رہے ہیں سب کو قبول فرما ہمارے حضرت ابدر صاحب زادہ رشید صاحب بیمار ہیں دام برکات ملالی ان کے لیے دعا فرمائے یا اللہ یا اللہ ان کو صحت نسوی نصیب فرما شفاطا فرما یا اللہ گھروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ یا اللہ سب کو صحت تنسوی نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے یا اللہ جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں بھائی تشریف فرما ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں سب اپنے فضل سے پوری فرما یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخت بھی اچھی بنا ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما بہت سے ہمارے بزرگ بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں یا اللہ سب بچوں کو نیک گھر نصیب فرما سب کو دنیا آخت کی ہر راحت ہر خوشی سے مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ عقیدہ ختم نبوہ کے تحفظ کے سلسلے میں جتنی بھی نیک مسائی ہو رہی ہیں کورس ہو رہے ہیں یا اللہ ان تمام مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے تمام اکابرین جو جہاں بھی یا اللہ آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما یا اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظ فرما مکاتب کی حفاظ فرما تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظ فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے اکابرین جہاں بھی یا اللہ صحابہ کرام کی عظمت کے تحفری لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ افغانستان میں کشمیر میں جہاں جہاں بھی یا اللہ یا اللہ مجاہدین آپ کے دین کی سربرندی کے لیے برسر پیکار ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما سب کی مدد فرما یا اللہ یا اللہ آخری سانس تک ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ چمٹ رہنے کی توپی نصیب فرما یا اللہ تمام مجاہدین جہاں جہاں بھی یا اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی جہاں جہاں بھی آپ کے دین کی یا اللہ نیک محنت میں کوشش کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یہ نیک اجتماع ہے مہد یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم کی محبت کے طفیل سے یا اللہ یا اللہ بس یا اپنی اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب حاضرین کو یا اللہ اپنی شاہن شان اس نیک محبت کی بہترین جزا نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجت ہے یا اللہ اپنے فعل سے پوری فرما یا اللہ یہ قادیانی ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما ان کو ہدایت نصیب فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرما یا اللہ یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمہ وحمین